ہوئے چند ذائرے آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل چل جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل یہ مدینہ ہے سچ چند آیا ہے کہاں ابھی چل دائرے چند داری رے نا چند پہنچا مدت کے بعد در پہ پہنچا ہوں بڑی مدت کے بعد اے میری عمر آہست چل اے میری عمر رواں آہست چل ایک تو وہ بھی آشک جو یہ کہہ گیا کہ میری عمر رواں آہستہ چل ایک عاشق ایسا ہوتا ہے نا وہ جو پہنچتا ہے نا سرکار کے در پہ تو وہ کہتا ہے بس اے بہت جلدی آ جا جلدی آ جا آج میرے سر جو ہے میرا وہ محبوب کے قدموں میں بس آج دیر مت کر آ جا مجھے بکی میں جگہ دلا جا ہے نا ایک وہ بھی کوالٹی ہوتی ہے اگر وہ ہوتا تو وہ کیا کہتا کہ در پہ پہنچا مدت کے بعد کیوں کہوں عمرے رواں آہستہ چل کیوں کہوں عمرے رواں آہستہ چل دے آیا ہے آہستہ چل ستر ہزار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ستر ہزار ملائکا ہر وقت موجود ہوتے ہیں جو صبح کو آتے ہیں شام تک رہتے ہیں پھر شام والے چلے جاتے ہیں شام والے آ جاتے ہیں صبح والے چلے جاتے ہیں پھر وہ صبح تک رہتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت جاری رہے گا سرکار کی بارگاہ میں ستر ہزار فرشتے ملائکہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں فلاح السلام عرض کرتے رہتے ہیں میرے بھائی سید یہ آدھا فرماتے ہیں نا کہ ستر ہزار صبح ہیں ستر ہزار شام یوں بندگی یہ ظلم رخ آٹھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئیں دوبارہ نہ آئیں گے کیوں رخصت بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے سرکار کے دربار سے اجازت ہی اتنی ہے کہ بس ایک بار آ جائے جو ایک بار آئیں دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے تڑپا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب بے حکم کب مجال پرندے گو پر کی ہے اور یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے یعنی کہ جو ایک بار آ گیا آ گیا دوبارہ موقع نہیں آنے کا اگر اسے موقع دے دیا جائے تو کیا ہو اگر یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آگ جائے اور بار مرحمت عام تر کی ہے اتنے ملائے گا جو انتظار کی سب میں کھڑے ہیں کہ ہماری باری آنے والی ہے اگر دوسرے کو دوبارہ موقع دے دیا جائے تو ان کا کیا ہوگا تو جو ایک بار آ گیا تو آ گیا تو توقع کریں بدل کے جب وہ حاضری ہو جاتی ہے تو جب پلٹتے ہیں واپسی ہوتی ہے ان کی تو تڑپتے ہیں کہ تلفا کرے بدل کے پھر آنا کہاں نصیب بے حکم کب مجال پرندے کو ہے ارے یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس چاہے اور بار مرحمت عام تر کی ہے اور اے وائے بے کسی تمنا کہ اب امید دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سہر کی جب تک کہ حاضری نہ ہوئی تھی تو چلو یہ امید تو تھی کہ اب جائیں گے جب تک کہ حاضری نہیں ہوئی تھی ملائکہ کی سرکار کے دربار میں جب تک تو یہ امید تھی نا کہ اب حاضری ہوگی ہماری باری اب آئے گی تو اسی باری اور اسی حاضری کے سہارے وقت گزر رہا تھا اب چونکہ حاضری ہو گئی اور دوبارہ حاضری ممکن نہیں تو اب وہ آج بھی چلی گئی نا کب صبح صبح ہونے والی ہے ہماری باری آئے گی اب شام ہونے والی ہے ہماری باری آنے والی ہے فرماتے ہیں وائے بے کسی تمنا کہ اب امید صبح کو نہ شام کی ہے نہ شب کو شہر کی ہے ارے معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بات ایک بار یعنی کہ ایک مرتبہ بار یعنی کہ حاضری معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار اور آپ ہی پڑے رہیں تو سلا عمر بھر کی زندہ رہیں تو حاضری یہ بار کا نصیب مر جائیں تو حیات ابد پیش گھر کی تو ملائکہ جو ہیں ستر ہزار ملائکہ جو ہیں وہ ہر وقت محبوب کے دربار میں موجود ہوتے ہیں اور سلاد اسلام عرض کرتے رہتے ہیں

دیا چل کی بارگاہ میں حاضری کے کئی آداب ہیں جس میں ایک ادب جو ہے وہ بڑا ہی یعنی کہ ملحوظ رکھنا لازمی ہے اور وہ یہ ہے کہ آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور پر سنہری سنہری جالیوں کے اوپر لکھا ہوا ایک پرانی آیت لکھی ہوئی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچو میرے محبوب کی بارگاہ میں جب حاضر ہو جاؤ تو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پست رکھو نیچی رکھو اپنی آواز کو محبوب کی آواز سے اوپر مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں لحمت اللہ تک کرو اور تمہیں خبر کرنا ہو تو یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے فرماتے حضرت کہ ارے یہ جن واضح ہے جانا ہے کچھ ادب بھی ہے بھرنے والے تو فرماتے ہیں شاید کہ بارے سب کچھ رائے گا اب سرچ کچھ سب کچھ چند آیا چند مت آہستہ ابھی چند ابھی لوگ جاتے ہیں نا مدینہ شریف اکثر دیکھا ہوگا کافلے والے بھی تو ہوتے ہیں نا اکثر کافلے میں جاتے ہیں جسے مدینہ شریف جاتے ہیں نا ہر حج کے سلسلے میں تو کافلا ہوتا ہے یعنی کہ میرے کافلا میرے کارواں کافلے کا امیر کارواں کا امیر تو کارواں کے امیر نے میر کارواں نے کہا چل مدینہ تو سفر تیار چلے مدینہ سرکار کی باغہ میں اب جتنے دن زندگی کے حاصل لمحات گزارنے تھے سرکار کی باغہ میں گزار لیے اب واپسی جانا ہے تو امیر کافلہ نے میرے کارواں نے کہا چل واپسی ظاہر ہے جانا تو ہے جب تک کہ حاضری ہے ہے ظہر نصیب کی سرکار قدموں میں سلا لیں وہ الگ بات ہے نصیب ہو جائے نفتی شریف وہ الگ بات ہے لیکن جب تک ویزا ختم ہوگا واپسی ہے تو میرے کارواں کی ماننی پڑے گی نا کہ چلو میرے کارواں کہتا ہے تو چلتے ہیں واپس چلتے ہیں تو میرے کارواں سے عاشق کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ دیکھ لو دیکھ لو جالیو جلدی منگل جالی جلدی ہے ناد مہربان